السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افزا سے بزنس فائنانس کے ٹوینٹی فورتھ لیکچر میں ہو رہی ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کامن اسٹاک کے ویلیویشن کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی اس سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی فرم کو لانگ ٹرم فنڈس کی ضرورت ہے اس کے پاس دو سورسز ہیں ایک تو سورس ہے بانڈ کا جو کہ by taking a long term loan اور دوسرا سورس ہے بائی سیلنگ دی اور وہی شیئر جو ہے ہماری کامن اسٹاک اکویٹی کہلاتی ہے تو پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بانڈ کی ویلو ہم کس طرح یا کرنٹ پرائز کس طرح ڈیٹرمن کرتے ہیں اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کامن اسٹاک جو ہے جو اکویٹی ہے اس کی ہم ویلو کس طرح ڈیٹرمن کرتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی یہ پیش آئی تھی کہ ہمارے پاس جو کامن اسٹاک تھا اس کے پاس جو پیرامیٹر تھے but different from the bond اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ ہم اسی کنٹینیوٹی میں آج کامن اسٹاک ویلویشن کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد اسٹاک مارکیٹ اور پریفر اسٹاک کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن کر لیں تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ جب ہم ویلویشن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ فیوچر کے جو کیش فلوز ہیں ان ساروں کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں at the require rate of return تو اس سلسلے میں جب ہم کامن اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیش فلوز جو ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے ایک تو ہے ڈیویڈینڈ اور ایک ہے کہ اس کی price at the the time of sale لیکن جب ذکر ہوتا ہے کامن اسٹاک کا تو ہماری کارپوریشن کی جو لائف ہے وہ ان ہوتی ہے اس لیے جو ہمارے فلوز فروم فرام دیس ہیں وہ بھی ان لمڈ پیریڈ کے لیے آتے چلے جاتے ہیں اور ان کامن اسٹاک کی کوئی میچورٹی پیریڈ نہیں ہوتا اور دیئر فور کوئی میچورٹی ویلو نہیں ہوتی اس لیے ہمارے پاس انفینٹ ڈیویڈنڈ ہے اور میچورٹی پیریڈ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریکوائر ریٹ آف ریٹرن جو ہے that again is difficult to collect اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ٹائم ویلو آف منی کا کانسپٹ آف ڈسکاؤنٹنگ یوز کریں اور جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں تو وہ ہمارے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس انفینٹلی لارج نمبر آف ہیں گوئنگ ان ٹو فیوچر اور اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا جو ہے کائنڈ آف امپاسبل تو ہم کیا کرتے ہیں کہ we just look at the practical life اب دیکھتے ہیں کہ کچھ جرنلائزیشن اس طرح کی بنا لی جائیں جو کہ کامنلی پریکٹس ہوتی ہیں ان دا ریئل لائف تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ تین طرح کی سیگریگیشن کی تین طرح کے کمپونیٹس بنا لیے یا ڈویژنس کر لیے ڈیویڈنڈ کے بارے میں ان کا پیٹرن یا ان کا بہیویئر دیکھنے کے بعد تو ایک ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں zero growth model zero growth model یا کانسٹنٹ ڈیویڈنڈ جو ہے they are one and the same thing اس میں ہم بات کرتے ہیں ایسے سینیریو کی جس میں ہمارے پاس ڈویڈنڈ جو ہے وہ گرو نہیں کرتا ڈویڈینڈ جو ہے اس میں گروتھ زیرو ہے یا ڈویڈینڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہمارے پاس ڈویڈینڈ کی amount for all time period in future constant ہے تو ہمارے پاس ڈی ناٹ جو کہ کرنٹ ڈیویڈنڈ ہے that is equal to D one جو کہ ایک سال کے بعد کا ڈیویڈنڈ ہے and that again is equal to D two جو کہ سیکنڈ ایئر کا ڈیویڈنڈ ہے and it will keep on moving but the amount of the dividend will remain the same تو اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسکاؤنٹ ریٹ لیتے ہیں آف کورس ہمارے پاس جو کامن اسٹاک ہولڈرز کا ریکوائر ریٹ آف ریٹرن ہے ہم اس کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو جب ہم ویلویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سینیریو ہمارا جو کانسٹنٹ ڈیویڈنڈ کا ہے یا زیرو گروتھ کا ماڈل ہے وہ ریزمبل کرتا ہے ہماری ایک آرڈنری پرپیچوٹی کا آپ کو یاد ہوگا کہ پرپیچوٹی کے بارے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ پرپیچوٹی جو ہے ایسا فلو آف انکم دیتی ہے جو فار ایور کنٹینیو کرتا ہے ان فیوچر اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ٹائم نہیں ہوتا تو سمپلی جب ہم اس کو آرڈنری پرپیچوٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بڑا ہی سمپل سا ماڈل آ جاتا ہے فار ڈسکاؤنٹنگ اور finding out the the present value of of these type common تو وہ فارمولا کیا ہے کہ P naught which is value today discount rate which is R اب یہ ڈی جو ہے ہمارا these are two one other very simple formula اور اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو we can very comfortably calculate decent value of the common stock اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ not all the companies give this same dividend for all times to come real life میں کمپنیز جو ہیں اسپیشلی جو کہ گروتھ کمپنیز ہیں گروئنگ کمپنی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کی گروتھ کے ساتھ ڈویڈنٹ جو ہیں وہ بھی گرو کرتے چلے جائیں تاکہ جو ہمارے اسٹاک ہولڈر یا شیئر ہولڈرس ہیں وہ بھی کمپنی کی گروتھ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اس کے علاوہ ہمارا جو کانسٹنٹ گروتھ ہے it also is an implicit or explicit objective of of some the firms. یعنی وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو ڈویڈنٹ ہے وہ ایک ریٹ کے ساتھ گرو کرتا چلا جائے reflect the growth of the company stability اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو again we have what infinitely large number of dividend coming period اور ہمارے پاس اگین میچیورٹی نہیں ہے اور ڈسکاؤنٹ ہم نے کس سے کرنا ہے دی اونرز اکوٹی کا یا اسٹاک ہولڈر کا required rate of return so we will have to find out P naught is equal to D one over one plus R to the power one but basically what D one تو یہاں پہ ہم نے ایک کانسپٹ انٹروڈیوس کیا تھا گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ کا جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ let it is equal to G تو ہمارے پاس D one to D naught into one plus G یعنی ایک سال کے بعد جو ہمارا ڈویڈنٹ ہوگا that will be current dividend D naught multiplied by one plus G which is the growth rate in and similarly اگر کرتے ہیں ڈی ٹو کی تو ڈی ٹو جو ہے that will to D one one into plus G اور آلٹرنیٹولی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈی ٹو جو ہے that is equal to one plus G to the power two اب اس میں again we face the same difficulty کہ ہمارے پاس انفینٹ اماؤنٹ آف ڈیویڈنٹ جو ہیں وہ آ رہی ہیں ان فیوچر تو وی گو فار فارمپلیفکیشن کہ اگر کانسٹنٹ گروتھ کے ساتھ ہمارا جو ہے ڈویڈنڈ گرو کر رہا ہے تو ہماری یہ صورت حال جو ہے it resembles to a growing perpetuity جو کہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرو کرتی چلی جاتی ہے تو کہ ہمارا growth rate in dividend G that is less than the require we can simplify this in very commonly use model for the common stock valuation اور وہ ہے ہمارا P naught which is the price of the common stock today is equal to D one over R minus T اب ڈی ون کیا ہے ہمارا D one is equal to D naught plus G اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل کہ اگر کسی بھی کمپنی کا ڈویڈنٹ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ گروتھ کے ساتھ جی کے ساتھ گرو کرتا چلا جائے تو we can find out the value as P naught is equal to D one over R minus G provided کہ ہمارے پاس جی ایز لیس دین آر اب اس کے بعد ہم نے بات شروع کی کہ ایک اور بھی پریکٹیکلی کیٹیگری ہے ہماری کمپنیز کے looking at the dividend payment behaviour of the company اور وہ کیا ہے نان کانسٹنٹ گروتھ کہ ہماری کمپنیز اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ انیشیل ایئر میں گرو کر رہی ہوں at a very high rate اس کے بعد اسٹیبل ہو جائے اور اس کے بعد ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر گرو کرتی چلی جائیں یا دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی اگر ہماری نیو اینٹرٹ ہے ہے اینٹرنٹ ان دا مارکیٹ تو صورت حال میں انیشیل ایئرس میں ہو سکتا ہے کہ ڈیویڈنڈ کے گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیویڈنڈ پے ہی نہ کیا جائے اور اس کے بعد جب کمپنی تھوڑی اسٹیبل ہو جائے تو ہم جو ہے وہ ڈیویڈنڈ پے کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹو دی اسٹاک ہولڈر تو اس کو ہم کہتے ہیں نان کانسٹینٹ گروتھ ماڈل تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم فیوچر جب کمپنی اسٹیبل ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے ہم ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل لگا کے اس کی پرائز کیلکولیٹ کر لیں گے پھر اس پرائز کو اور دو شروع والے ڈیویڈنڈس ہیں ان سب کو ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے in order to find out the present value تو آج کے لیکچر میں ہم ایک ایگزامپل لیں گے جو ریفلیکٹ کرے گی نان کانسٹینٹ گروتھ ماڈل ہی کی پریکٹیکل اپلیکیشن کو اور اس سے جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ کلیئر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے جس سے ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں ان سارے کیش فلوز کو جو کہ ڈیویڈنس ہے اس کے کیا کیا کمپونیٹس ہیں اینڈ لیٹر آن ہم یہ بات کریں گے کہ جو ہمارے اکوٹی کی بات ہے تو اس کی دو کلاسز آف اکوٹی ہیں ایک ہے کامن اسٹاک اور دوسری ہے پریفر اسٹاک تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کامن اسٹاک کی جو ہیں وہ کیا کیا فیچرس ہیں and finally if the the time will will permit also talk about about stock market تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا وہی بلکہ رادر ہم پچھلی الیکشن میں شروع کی تھی discussion on the non constant growth model اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی ہم نے لی تھی لیکن اس کو فردر کلیرفائی کرنے کے لیے آج کے لیکچر میں ہم مزید ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں تو that example basically is reflect on this slide here کہ there is C R in corporation case of super normal growth the company has been growing at a phenomenal rate of 30% percent per year you expect that this growth rate to last for three more years and the rate will then drop to 10% per year. کہ ہم ایک ایسی کمپنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ انیشیل پوائنٹ میں مے بی مارکیٹ کی جو ہے فرسٹ اینٹری ہے اس لیے وہ فرسٹ اینٹری کا بینیفٹ لیتے ہوئے بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے کیونکہ کمپٹیشن از لیس اور competition is not there at all may be تو جو بھی صورتحال ہے پہلے تین سالوں میں کمپنی جو ہے وہ 30% سے گرو کر رہی ہے اینڈ لیٹر آن 10% جو ہے وہ اس کا گروتھ ریٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے آل کمنگ مور ٹوٹل ڈیوڈنٹ جس paid yield require value of the stock in likely thirty percent rate can be sustain for any extended length of time to value the equity in this company, we first need to calculate the total dividend over the supernormal growth period. کیونکہ اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کرنٹ ڈیویڈنڈ کی ہے اور اس کے بعد تین سالوں کا گروتھ ریٹ ہے جو کہ تھرٹی پرسینٹ ہے ہماری جو کمپنی ہے وہ گرو کر رہی ہے at average rate of 10% percent تو پہلے ہمیں کیا ہے کہ کیش فلو ڈیویڈنڈ کی شکل میں ان کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا تو first of all we need to find out کہ ہمارے پاس ڈی ون کیا ہوگا تو that we have reflect on this slide کہ فرسٹ ایئر کے اینڈ پہ ہمارے جو ٹوٹل ڈیویڈنڈ ان ملین ہوں گے اس سال کتنے ہیں 5 million multiplied by one point three تو basically 5 million is D naught and 1.3 point three is R one plus G because G is point three so that is six point five second year will have d2 which is equal to d1 multiplied by 1 plus g. So 6.5 multiplied by 1.3 is equal to 8.45. Then for the third year d3 is equal to d2 multiplied by 1 plus g. So we have 8.45 multiplied by 1.3 is equal to 10.985. And then after calculating these value we can calculate the P three اور پی تھری کے لیے جو ہم فارمولا لے رہے ہیں وہ وہی فارمولا ہے کانسٹنٹ گروتھ کا کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جب ہماری گروتھ ریٹ کانسٹنٹ ہو جائے گا تو ہم ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل یوز کر سکتے ہیں وچ از جنرل فارم میں ہم کہتے ہیں کہ P T is equal to D T and then multiplied by one plus D divided by R minus T تو یہاں پہ ہمارے پاس three so P three multi run growth rate so by plugging ہمارے پاس ڈی تھری ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا ہے اب ہمارے پاس جی کیا ہے ten percent so that is one point one zero by R is twenty percent so point two zero minus G is ten percent point one one zero and that is equal to twenty point eight three five اب ہمارے پاس کیا سچویشن ہے کہ ہمارے پاس تین ڈیویڈنڈس ہیں D one D two D three جن کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے to find out the value اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پی تھری ہے for the rest of the time period اور پی تھری کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے in terms of P naught so to determine the value today we need the present value of this amount plus the present value of the total dividend P naught is equal to D one over one plus R to the power one plus D two over one plus R to the power two plus D three over one plus R to the power three P three over power تھا eight point four five over one point D three is ten point nine eight five over one point one zero to the power three and P three we just calculate 120.835 twenty 1.10 eight three five 3 one point ہمارے پاس ہے 5.42 point four two plus five point eight seven plus six plus sixty is equal to eight million اب ٹوٹل جو ہے اس وقت ہمارے اسٹاک کی ورتھ جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر دی اب اگر ہم پر شیئر ویلو نکالنا چاہتے ہیں what we need as a number of shares کہ کے جو ہیں تو یہ تو تھا ہمارا non constant growth model with help of an example اب ہم بات کرنا چاہیں گے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن پہ اب تک کی جو ہماری ڈسکشن تھی اس میں ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ انویسٹر کا ایک ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن ہے جو ابھی پریویس ایگزامپل میں ہم نے لیا ہے 20% اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس 20% percent required rate of return یا کسی بھی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کے ڈٹرمینٹس کیا ہیں یا کمپونیٹس کیا ہیں تو اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں we can still use the same آپ کا جو کیا ہے ڈویڈنٹ گروتھ ماڈل اور ڈویڈنٹ گروتھ ماڈل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس P naught is equal to D naught into one plus G یا ہم اس کو ڈی ون بھی کہہ سکتے ہیں اوور آر مائنس جی تو اسی فارمولو فارمولے کو اگر ہم مینپولیٹ کریں تھوڑا سا ری ارینج کریں تو we can come up with the determinant اور the the component of require rate of return so latent growth model for the رک retained this expression so what we are going to get is rearrange solve for R we get R minus G one P naught ہمارے اس ریکوائر کے دو کمپونیٹ ہیں پہلا کمپونیٹ کیا ہے ڈی ون اوور پی شیل کہ کرنٹ پرائز کے اوپر آپ کو اگلے سال ون یعنی ڈیویڈنٹ ملنا ہے ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی اور جس میں ہم نے فائنلی یہ دیکھا تھا کہ ہمارا growth rate in price is equal to the growth rate dividend اس لیے جو جی ہے پرائز تو جب ہم گروتھ ریٹ ان پرائز کی بات کرتے ہیں تو this gives us the capital gain ہیڈ تو اوور آل ہمارا ریکوائر ریٹ آف ریٹرن جو ہے اس کے دو کمپونیٹس ہو گئے ایک ہو گئے ڈیویڈنڈ شیل اور یہ ڈیویڈنڈ شیل جو ہے ریزمبل کرتا ہے ہمارا current yield on the bond اور دوسری طرف ہمارے پاس آ گئی کیپیٹل گین ہیل جو کہ ہمارے اسٹاک کی پرائز میں جو انکریز اور ڈیکریز ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو مزید اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے you can also take another example ہے suppose a stock is selling for twenty dollar per share the next dividend is one dollar per share and it is expect to grow by ten percent more or less indefinitely what return does this stock offer you if this is correct The the dividend growth model calculates total return as R dividend growth model return to D one over P نا ہمارے پاس جو فارمولا ہے اس میں ہمارے پاس D one is equal R P naught کیا ہے دیٹ از ٹوینٹی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں stock is currently selling for twenty dollar اور اس کا جو ایکسپیکٹ ڈیویڈنڈ ہے that is one dollar so we have one dollar divided by twenty plus اس کی گروتھ ریٹ کیا ہے اسی چیز کو کہ ہمارے ریکوائر کے دو کمپونیٹس ہیں ایک ہے ڈیویڈنڈ جھیل اور دوسری ہے ہمارے پاس کیپیٹل گین جھیل we can also check this alternatively کہ ابھی جو ہم نے اگزامپل لی ہے ہم اس کو دوسری طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں so we can verify this answer by calculating the price in one year P one using fifteen percent as the require کیونکہ ابھی ہم نے ففٹین پرسینٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا ریکوائرڈ ریٹرن تو ہم کیا کریں گے کیا ریورس آرڈر میں چل پڑیں گے ابھی جو ہم نے multiplied by one plus divided by R minus G So we have D1 as $1 multiplied by by 1.10 divided 0.15 minus 0.10 is equal we've these one dollar multiplied by zero minus اب ہمارے پاس دو پرائسز آ گئیں ایک تو توائز ہے ٹوینٹی ڈالر کی جو اب ہے ایک سال کے بعد پرائز ہم نے کیلکولیٹ کی using the require rate of return of percent تو وہ ہمارے پاس آ گئی ٹوینٹی ٹو ڈالر اب ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں so this twenty two dollar is equal to twenty dollar multiplied by one point one zero so the stock price has grown by ten percent if you pay twenty dollar for the stock today you will get one dollar dividend at the end of the year and you will have how much gain twenty two dollar the price after one year and the current price is 20. So we will have a gain of two, dollar تو بیسیکلی جب ہم نے پی ون کیلکولیٹ کی تو وہ ہمارے پاس آگے ٹوینٹی ٹو ڈالر جس پرائز پہ ہم نے پرچیز کیا وہ تھا ٹوینٹی ڈالر تو دونوں کا ڈفرنس جو ہے کیپیٹل گین کتنا ہوا ہمیں that is twenty two minus two twenty is equal to two dollar اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ ہے that will be one dollar اب انہیں اماؤنٹس کو ہم جو ہے پرسنٹیج میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ جیلڈ آئے گی that will be one dollar divided by the purchase price which which is is the the twenty dollar so equal to five percent capital gain پرائزرسینٹ will be two dollar divided by twenty is equal to ten percent اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ریٹرن ہے اس کے دو کمپونیٹ ہے ڈیویڈنڈ گیئر جیل اینڈ دی کیپیٹل گین جیل تو ہمارے پاس ڈیویڈنڈ گینڈ جیل جو ہے وہ فائیو پرسینٹ ہے اور کیپیٹل گین ہیل جو ہے وہ 10% پرسینٹ ہے so adding both of these together five percent plus ten percent is equal to fifteen percent تو یہ جو تھا ہمارا اسٹاک ویلویشن اب ہم موو کرتے ہیں summary of the stock valuation کہ ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے ہم اس کو کس طرح سمرائز کریں گے جنرل کیس میں the price today of a share of a stock P naught is the present value of all its future dividend D one D two D three so we've P naught is equal to D one over one plus R to دیور plus R to the power three R is the require return اب ہمارے پاس کیا ہے اس فارمولا میں جنرل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے پرزینٹ ویلو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ بیک کرنا ہے تو ہمارے پاس فیوچر کیش فلوز جو ہیں وہ فرسٹ ایئر سے لے کے انڈیفینٹ پیریڈ ان فیوچر جاتے ہیں اس لیے ان سب کو ہم ایک required rate of return R سے ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا کانسٹنٹ گروتھ ریٹ جب ہمارے پاس ریئل لائف میں ڈویڈنڈ جو ہے جب انڈیفینٹ اتنی گرو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی پرائز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں by using that general formula we need to make assumptions اور ہم جو سب سے پہلی ازمپشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے یا گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ جو ہے وہ زیرو ہے تو زیرو گروتھ ریٹ کے اوپر ہمارے پاس D is constant and it is equal to D then the price P naught will be equal to D divided by R تو یہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے that basically is the formula for an ordinary perpetuity اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سینیریو ہے جو کہ پریکٹیکل لائف میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جب ہمارے ڈیویڈنٹ جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں at a steady rate and most of the firm جو ہے وہ اس کو اپنا ایکسپلسٹ آبجیکٹو بھی بناتی ہیں کہ ہمارے ڈیویڈنٹ جو ہیں وہ گرو کریں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ تو صورت حال میں جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں In this this formula, formula we have is equal to D1 divided by R minus G. And اب آتے ہیں ہم ایک اور تھرڈ سینیریو کی طرف جس میں ہمارے جو ڈویڈنٹ ہیں they do not grow at a constant rate اور اس کو ہم کہتے ہیں نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل تو نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل میں ہم کیا کر رہے ہیں again we are discounting back future dividend لیکن جو نہیں کر رہے ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے اور دوسرے سیگمنٹ میں جب ایک اسٹیبل گروتھ ریٹ اچیو کر لیتی ہے کمپنی تو ہم جو ہے ایک پرائز کیلکولیٹ کریں گے وہ پرائز ہوگی فور دی ٹائم پیریڈ جس کے بعد ڈویڈنڈ گرو کر رہے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ اور وہاں پہ ہم یوز کریں گے وہی ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل اور وہ پرائز فائنڈ آؤٹ کر لیں گے اور پھر plus that price will will be back in of future so here non constant growth میں کہ ہمارے پاس انڈیویجل ڈویڈنڈس ہیں ان کو ہم ڈسکاؤنٹ بیک کر رہے ہیں اور پلس جو ہے ہم کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ کی ویلو پرائس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اس کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں اینڈ فائنلی ہم نے بات کی کہ ہماری ریکوائر جو ہے اس کے کیا کمپونیٹس ہیں ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن اور کیپیٹل لیٹر آر اس کی ڈیٹرمینٹ یا اس کے کمپونیٹس کو دیکھنے کے لیے بھی ہم نے ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل کو یوز کیا so the require can be return as the sum of two things ہماری discussion about finding the value of اش کامن اسٹاک اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ جب ہم اکویٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہے ہمارا کیا فیچر ہیں how is different from the common stock اور the common stock is different from the ہم شروع کرتے ہیں کامن اسٹاک کے ساتھ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو بیسک ڈیفینیشن ہے جسے stock having no special preference either in paying ڈیویڈنڈ اور ان بینک کرافٹ یعنی کہ جو ہمارے کامن اسٹاک ہولڈر ہیں ان کو ہم ریزیچل کلیمنٹ بھی کہتے ہیں یعنی ان کی کوئی پریفرنس نہیں ہوتی whenever the dividend are paid اور in case of the bankruptcy liquidation ہوتی ہے فارم کی اور ایسٹس آر سولڈ اسی وجہ سے جب ان کی پریفرنس نہیں ہے ان ڈیویڈنڈ ڈیویڈنڈ کیونکہ are paid out from the earnings تو ان کی نہ ارنگس میں پریفرنس ہے اور نہ ہی ان کی ایسٹ میں پریفرنس ہے کیونکہ اگر فرم جو ہے وہ بینک کرپسی کے بعد لکوڈیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کریڈیٹرس کو پے کرتے ہیں پھر پریفر اسٹاک ہولڈرس کو پے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کامن اسٹاک ہولڈرس کو پے کرتے ہیں اسی لیے ہمارے جو کامن اسٹاک ہولڈرس ہیں کلیمنٹ بھی کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے shareholder stock right and جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جن کی کوئی نہلڈرس ہیں اور ان کی اونرشپ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ وہ جب ان کے پاس شیئر ہوتے ہیں تو ون ووٹ ون شیئر کی بیسس پہ they have the right to select the board of director اب بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے they appoint the manager to the company so basically جب شیئر ہولڈر جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کو الیکٹ کرتے ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ مینیجرس کو الیکٹ کرتے ہیں یا اپوائنٹ کرتے ہیں تو who are the controlling authority تو کنٹرولنگ اتارٹی جو ہے ہماری وہ ہے شیئر ہولڈر کی so director each year at an annual meeting through a golden rule اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ شیئر ہولڈر جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں کمپنی کو تو کس طرح کرتے ہیں through the board of director by electing the director and then they the manager and they give direction to the تو اب یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے جس میں بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے تو it is of two types ایک ہے ہمارے پاس کیومولیٹو ووٹنگ اینڈ دوسری ہے اسٹریٹ ووٹنگ اب جو کیومولیٹو ووٹنگ ہے that basically is use to protect the minority voters اور دی مینورٹی شیئر ہولڈر یعنی جن کے پاس کم شیئر ہیں ان کے رائٹس پروینٹ کرنے کے لیے there is a cumulative voting what is the procedure for دیٹو جتنے شیئر جو ہیں ایک پرٹیکولر مائنر شیئر ہولڈر کے پاس ہیں multiplied by the number of directors we are going to take an example as well تو کیا ہوگا کہ نمبر آف شیئر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے by number of director votes اور وہ جو مائنورٹی شیئر ہولڈر ہے he can cast all the votes for one director only جب وہ سارے جو ہیں یعنی جتنے ہیں ان کو ملٹیپلائی کیا by the number of to be elected اور جو ٹوٹل ان کے ووٹس ڈیٹرمن ہوئے ہیں وہ یوز کر سکتا ہے in the selection of only one director جبکہ اسٹیٹ ووٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ٹاک اباؤٹ اے جس میں ایک ووٹ جو ہے ایک شیئر کا ایک ہی ووٹ ہے and that will be use to select one director and there the selection will be کہ اگر ہم نے چار ڈائریکٹر سلیکٹ کرنے ہیں تو first will be the voting for director number one then vote for two three four تو اس نے اپنے سارے ووٹ جو ہیں سارے ڈائریکٹر کو ڈالنے ہیں ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ ریزلٹ میں یہ ہوگا کہ he will gain nothing because has minor share and they they have majority share and they will be able to select all the director تو اسٹیٹ ووٹنگ میں ہمارے پاس سینیریو ہوگا آل اور نتھنگ کا میجورٹی ووٹر جو ہیں ہیں they they will will select select all the director اور مینورٹی ووٹر جو نتھنگ اس لیے most of the time companies جو ہیں in order to protect the interest اور safeguard the interest of the minority shareholder they go for the voting So So let's take an example example, to to elaborate on cumulative voting concept. here for a corporation has two shareholders, Sami with with 20 shares shares. and Junaid 80 Both want be elected as one of the four directors, but Junaid doesn't want Sami. اب ہمارے پاس سیناریو یہ ہے کہ کمپنی نے چار ڈائریکٹر الیکٹ کرنے ہیں ہمارے پاس دو شیئر ہولڈرز ہیں ایک ہے سمی جس کے پاس 20 شیئرز ہیں اور دوسرا ہے جنید جس کے پاس اے پی شیئر ہیں دونوں یہ چاہتے ہیں کہ they should be elected as the director on the board لیکن جنید یہ چاہتا ہے جو کہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہے کہ ہاں، سمی جو ہے وہ الیکٹ نہ ہو سو لیٹ سی کہ کس طرح ہمارا جو یہ ووٹنگ ہے کیومولیٹو ووٹنگ جو ہے یہ کس طرح پروٹیکٹ کرے گا interest of the minority shareholder اور Sammy so Sammy will cast how many vote twenty multiplied by the number of directors, 4, 80 votes. And Junaid will cast 80 into 4 directors, 320 votes. If Sami gives all his votes to himself, he is assured of a directorship. Because Junaid cannot divide 320 votes among 4 candidates in such a way as to give all of them more than 80 votes. So Sami will finish fourth at worst. یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جنید کے ٹوٹل ووٹس کتنے ہیں جنید کے ٹوٹل ووٹس ہیں 80 انٹو فور ڈائریکٹ 320 سمی کے ٹوٹل ووٹس ہیں 20 اب سمی اگر سارے کے سارے ووٹس اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو then he will get one seat کیونکہ جب جنید کے پاس جو 320 ٹوینٹی ووٹس ہیں اگر وہ اکولی بھی ڈیوائڈ کرے چاروں میں تو ہی وانٹ بی ایٹی تو اس لیے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک سیٹ چلی جائے گی سمی کے پاس and three will go to the Junaid اب جب اس کو ہم جنرلائز کرنا چاہیں کہ ہمارے پاس فارمولا کیا ہے ووٹنگ میں تو فارمولا یہ ہے کہ ہمارے پاس number of to be elected کتنے ہیں so that is n so one over one plus n percentage of the total share plus one جو ہے گارنٹی اس کو ہم اس طرح لکھیں گے جنرلی اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ ووٹنگ کی اسٹیٹ ووٹنگ میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو مینورٹی شیئر ہولڈرز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا اس میں سیناریو کیا ہوتا ہے کہ ون ووٹ فار اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ سمی کے پاس ٹوینٹی ہی ووٹس ہیں جب پہلے ڈائریکٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو ہی ول ہیو ٹوینٹی اور جنید جو ہے فور دی سیکنڈ ڈائریکٹرٹیلوزیشنگ Junaid will have so the way share guarantee seat making it all اور نتنگ یعنی کہ ہمارے پاس جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ففٹی پرسینٹ شیئر جتنے بھی ٹوٹل شیئر ہیں ان کا fifty percent plus one share ہوگا تو you will be in position to get a seat اب سم آف دی کمپنیز جو ہیں دے آلسو گو فار اسٹیگرنگ اسٹیگرنگ اب کا کیا کانسپٹ ہے کمپنیز جو ہیں they do not want to share the control of the company with the minority share holder اور جو ہے مست کرتے ہیں so if only two director up for election at any one time it will take one over two plus one thirty three point of this plus one share to guarantee seat ہماری کمپنی جو ہے اگر کیومولیٹو ووٹنگ فالو کر بھی رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کنٹرول کو اپنے پاس رکھنے کے لیے گو اسٹیگرنگ اسٹیگرنگ اور میں کیا کریں گے کہ ایک وقت میں جو number of director to be elected ہے وہ تھوڑے کر دیں گے جیسے فور کی بجائے ٹو ہم کریں تو it will be one over n plus one کیا ہوگا two plus one three that is thirty three point three percent plus one اگر اتنے ووٹس کسی کے پاس ہوں گے تو then they will be in position to elect the director ہماری پریویس ایگزامپل میں سمی کے پاس جو ہے وہ ووٹ اتنے نہیں ہیں how many votes he has is one over number of director to be elected four plus one five so twenty percent plus one share لیکن جب ہم نے number of director to be elected four سے کم کر کے ٹو ہو گئے تو then they need thirty three point three percent plus one share this is staggering جو ہے تو تھا ہمارا کانسپٹ کیا رائٹس ہیں ووٹنگ رائٹس ہیں اور کس طرح جو ہے وہ اسٹاک ہولڈر جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس دو پروسیجرز ہیں cumulative voting voting voting and کی جب بات آتی ہے ایک ریلیونٹ کانسپٹ ہے ہمارے پاس پروکسی ووٹنگ کا کیونکہ for large companies there are hundred thousand and million of share holders اور اگر ہم اسٹیٹ ووٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ون شیئر ون ووٹ کے حساب سے تو نارملی جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنی جو یہ اتارٹی ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں to elect a director to certain other person تو یہ ڈیلیگیشن آف دی اتارٹی جو ہے that is known as the proxy voting so a proxy is a grant of authority by a share holder to some one else to vote the share holder share this is a routine practice as a already set in large size corporation transfer to at یعنی کہ بہت سے لوگ جو ہیں when they are unable to participate in meeting and vote their cast their vote تو وہ کیا ہے وہ اس کو اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ٹو دی کرنٹ مینجمنٹ اب جب وہ انہوں نے اپنی اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیا تو موسٹ آف دی ٹائم جو ہے کنٹرولنگ گروپ گروپ جو جو ہے ہے یا مینجمنٹ اس وقت they elect the director but at times کیا ہوتا ہے کہ ادر شیئر ہولڈر جو ہیں they try to get the proxy votes from the share holder of the company and they try to build up pressure on the current management اور وہ پریشر کیا ہوتا ہے وہ کرنٹ مینجمنٹ پہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹر کو چینج کر سکتے ہیں تھرو دی پروکسی ووٹنگ تو جب اس طرح کا کوئی موو ہوتی ہے تو بھی call it as the proxy fight کہ جس میں کرنٹ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں they tend to retain the power اور جب جو آؤٹ سائڈ گروپس ہیں وہ دوسرے شیئر ہولڈر سے وہ ان کے پراکسی ووٹس لے کے they want to take over the management control by selecting the directors اب ہم بات کرتے ہیں کلاسز آف اسٹاکس کی کہ سم جو ہے in order to keep the management control they issue different classes of the stocks though stock exchanges جو ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں but talk about the idea کہ وہ جو ہے ایک ایسا اسٹاک جو ایشو کرتے ہیں جو نان ووٹنگ رائٹ والا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایسا اسٹاک ایشو کرتے ہیں جو ووٹنگ رائٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ووٹنگ رائٹ والے اسٹاکس ہیں وہ ان کے پاس رہیں اور they should be able to elect the board of director so the primary reason for such stock concerns with the control of the firm as the firms can raise equity by issuing non voting or limited voting stock while maintaining the control تو ہمارے جو اسٹاک ہولڈرس ہیں جب وہ ایگزٹنگ اسٹاک ہولڈر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو they can go for the limited voting right or non voting رائٹ اسٹاک تو دو کلاسز ہم بنا سکتے ہیں then there are certain other rights of the common stock holder اور ان ادر رائٹس میں we are going to just discuss few of them some additional rights are right to share proportionately in the dividends paid rights to share proportionately in asset remaining after liabilities have been paid بات کیا کر رہے ہیں ہمارے جو کامن اسٹاک ہے اس کا رائٹ ہے to share in the dividend یعنی جب انکم میں سے سارے ایکسپینس پے آؤٹ ہو گئے انٹرسٹ بھی پیمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد تو صورت حال میں بھی جب آؤٹ ہوں گے تو سارے ایکسٹرنل پیمنٹ کے بعد وہ پرپورشنیٹلی شیئر کریں گے اور فائنلی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹاک ہولڈرز کی اسٹاک ہولڈر جو ہیں they can also make decision like mergers کہ بورڈ آف ڈائریکٹرس میں اینوئل میٹنگ میں جب اس طرح کا ڈسیشن امپورٹنٹ ڈسیشن ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ مرج کریں یا کوئی اور کمپنی ان کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے تو that is decided in the board of directors and they do participate in these kind of decision making moreover share holder sometimes have the right to share proportionately in any new stock and this is call the preemptive right کہ جب بھی فرم کو مزید فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ دی فرم ڈیسائڈ کہ وہ اکویٹی یا کامن اسٹاک کو بیچنے کے بعد یہ فنڈ ریز کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ new issue of the stock تو اس نیو ایشو میں جو ایگزٹنگ شیئر ہولڈر ہیں سب سے پہلے ان کو جو ہے یہ رائٹ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نیا ایشو پرچیز کر لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں preemptive right of the stock holder تو اس میں آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ اسٹاک ہولڈر کی اونرشپ جو ہے پرسنٹیج وائز وہ مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے it means that the company that wishes to sell stock must first sell of first offer it to the existing share holder before offering it to general public so that they can protect their proportionate ownership in the firm جس کے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس جو ہے اونرشپ کی پرسنٹیج کو مینٹین کرنے کے لیے the concept of the preemptive right پھر ہم بات کرتے ہیں ڈویڈنٹ کی تو dividends paid to the share holders return on detail directly or indirectly contributed share holder the payment of the dividend at the direct discretion of the board of director جو ڈیویڈنٹ ہیں basically what is this the rate of return on the investment with the share holder based on business judgement of the board of director کیا ہمارے پاس جو ڈیویڈنس ہیں جب تک بورڈ آف ڈائریکٹر اس کو ڈکلیئر نہیں کرتے تو it does not become liability dividend کی پیمنٹ اینڈ ڈکلریشن کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں کیا جاتا ہے اگر سفیشینٹ انکم ہوگی پروفیٹ ہوگی تو ڈیویڈنڈ ول بی پیڈ اگر سفیشینٹ پروفیٹ نہیں ہوں گے تو then dividend will not be paid but it is not the liability of the company second جو کریکٹرسٹکس ہے that is related to the payment of bond پہ انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے that is is is tax tax tax deductible deductible لیکن جب ہم ڈیویڈنڈ ڈیویڈنڈ کی بات کرتے ہیں which which the return on the common stock not اب کیا ہوتا ہے کہ receive by by are are considered ordinary income authorities and fully تو اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کامن اسٹاک ہولڈر کی تو ہمارے پاس کیا ہے the concept of the double is there کہ سب سے پہلے کارپوریشن جب انکم ارن کرتی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس پے کرتی ہے اور ٹیکس پے کرنے کے بعد جو income after interest and taxes ہوتی ہے اس میں سے ڈیویڈنڈ پے کرتی ہے ٹو دی اسٹاک ہولڈر تو شیئر ہولڈرس کو جب یہ انکم ملتی ہے from the dividend so that is part of their personal income تو ہماری جو کارپوریشن کی ایک ٹیکس پے کرتی ہے اور دوسری طرف جب ڈیویڈنڈ کی شکل میں انڈیویجل اسٹاک ہولڈر کی انکم بن جاتی ہے تو دے آلسو پے ٹائمس جب کارپوریشن نے دوسری کمپنیز میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں فنڈس تو ان کے اوپر جو ڈیویڈنٹ ملتے ہیں ان کا certain portion is tax deductible and portion جو ہے دیٹ از ٹیکسیبل تو یہ تو تھا ہمارا discussion about the common stock اس کے کیا کیا فیچرس ہیں جس میں ہم نے تھوڑے امپورٹنٹ فیچرس کی جو ہے وہ بات کی تو ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں we'll talk about and market تو آج کا لیکچر ہم یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں لیکن وائنڈ اپ کرنے سے پہلے I would like to revise کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں تو we started our lecture by with the non constant growth model ہم نے ایک ایگزامپل لی اور دیکھا کہ اگر ایک کمپنی جو ہے سپر نارمل گروتھ ریٹ ہو اس کا فار فرسٹ فیو ایئرس اور اس کے بعد نارمل گروتھ ریٹ ہو جائے تو اس صورت حال میں ہم اس کے پرزینٹ ویلو جو ہے وہ کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں گے یعنی شیئر کی کرنٹ ویلو جو ہے وہ کس طرح ہم کیلکولیٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری ریکوائر جو ہے جو ایکٹ کر رہا ہے ایز اے ڈسکاؤنٹ ریٹ اور کیپیٹل لیٹر آر جو ہے اس کے کیا ڈیٹرمینٹ ہے یا اس کے کون کون سے کمپونیٹس ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کے دو مین کمپونیٹس ہیں ایک ہے ہمارے پاس ڈیویڈنڈ جیل اور دوسرا ہے ہمارے پاس کیپیٹل گین جیل تو ڈیویڈنڈ جیل ہمارا D one over P naught ہے اور کیپیٹل گین جیل جو ہے دیٹ از جی اگر گروتھ ریٹ بڑھ جائے گا تو ریکوائر ریٹ آف ریٹرن بھی بڑھ جائے گا ڈیویڈنڈ جیل کے بڑھنے کے ساتھ بھی ریکوائر ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس کے بعد ہم نے بات شروع کی about the of the common stock کہ ہمارے کامن اسٹاک کے کون کون سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ فیچرس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جب ڈیفائن کیا کامن اسٹاک کو تو ہم نے یہ کہا کہ کامن اسٹاک ہولڈر کی کوئی نہیں ہے in terms of the dividends and the on assets when the firm جو ہے goes for the addition in other word ہمارے جو کامن اسٹاک ہولڈرس ہیں they are the residual residual income and asset in case of bank then what are the rights تو سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ جو اسٹاک ہولڈر ہیں they have the right to control the company اور وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ they select the board of director اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ بیسیکلی مینجمنٹ کو اپائنٹ کرتے ہیں and they give direction to the management to control the firm تو اس میں ہم نے بات کیا کہ کس طرح سے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کو الیکٹ کرتے ہیں we talk about the cumulative voting and we also talk about the state voting cumulative میں جو ہے مینورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیف گارڈ کیے جاتے ہیں دیئر ایز اسٹیٹ ووٹنگ میں وہ انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہوتے اس کے بعد مزید جب ہم نے فیچرز کی بات کی بھی talked about the proxy voting کہ اگر جو ہے شیئر ہولڈرز خود نہیں جا سکتے they delegate their their authority to vote to someone else and similarly we talked about کہ ہمارے پاس جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے پری ایمپٹیو رائٹس ہو سکتے ہیں whenever the new shares are issued they have the right to purchase them to keep their ownership constant dividend کی جب ہم نے بات کی تو دیئر وی سیڈ کہ ڈیویڈنڈ جو ہے ہمارا وہ جو ہے that is the return on the common stock holder investment تو it is not the obligation of the firm board of director اگر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرے گا تو then it will be paid to the common stock holder یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ